اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ہم نے کل اس میں فائل کی بحث پڑھ لی تھی اس میں فائل کے اندر ہم نے بحث پڑھ لی تھی اور اس کا ادرا کے حوالے سے بھی بات ہو گئی اب آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں مفول اس میں مفول آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس پر کام واقع ہوتا ہے اس کو مفول کہا جاتا ہے جس پر کام واقع ہوگا اس کا نام کیا کہلائے گا اس کا نام کہلائے گا اس میں مفول تو اس میں مفول آپ نے اوزان بھی پڑھے تھے کہ وزن کیا آتا ہے اس کا مقبول مقبولان مقبولون مقولون مقبولتان مقبولات بہت آسان ہے مقبول ان مقبولون نے مقولون مقولتن مفولتا نے ٹھیک ہے جی اب ذرا آپ بتائیے جی میں آپ سے اب پوچھوں گا چلے میں گتانا آپ کے سامنے کر دیتا ہوں یہ کتاب میں بھی لکھی بھی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس وہ کتاب ہو تو اس سے منصور منصوران منصورون منصورت منصورتان منصورات ٹھیک ہے منصور ان نے منصورون مسکورات مسوراتا نے مستورات مدد کیا وہ ایک مرد مدد کیے وہ دو مرد مدد کیے وہ سب مرد کیے اب ذرا مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ کون سا سیگا ہے سا یس سے یس ہوتا ہے سوال کرنے کے حوالے میں ہوتا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے مسعول مسعول مسعول حمزہ حمزہ ہے آئین نہیں ہے مسعول مسعول نہیں ہے مسعول مسعول ٹھیک ہے مسعول واحد مذکر اس میں مقبول کیا مطلب سوال کیا گیا ایک مرد مسعول آتا نا مت مسعول یہ حدیث میں موجود ہے نا کلکم رَن تم میں سے ہر ایک بان ہے کلکم مسعول اور تم میں سے ہر ایک کے سے کیا کیا جائے گا سوال کیا جائے گا ان انرائی اپنی رائیت کے بارے میں جو تمہارے انڈر جو لوگ تھے ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا نا مسول آ گیا نا حدیث کے اندر اچھا جی مقتول مقتول کون سا سیوا ہوگا مقتول کہتے ہیں نا مقتول بہت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مقتول واحد مذکر معروف واحد مذکر معروف کہتے ہیں نا بڑی جانی پہ جانی معروف معروف معلوم معلوم واحد مذکر اچھا معلومات کون سی ہے معلومات معلومات کون سی ہے معلومات ہم کہتے بھی ہیں میری معلومات میں یہ بات نہیں ہے معلومات ہاں جمع مونس آ گیا معلومات مختو ہن مفتو مفتو کا لفظ اس میں اچھا مظلوم مظلوم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مظلوم مظلوم ظلم کیا وہ جیسے ظلم کیا گیا ایک مرتبہ یہ سارے آسان ہیں اس لیے میں آپ کو سارے وہ بتا رہا ہوں کہ اس کے دیکھیں ہم کتنے لفظ استعمال کر رہے دو مظلوم مرد دو مظلوم مرد بتائیے کیا ہوگا عربی کیا ہوگی دو مظلوم مرد دو مظلوم مظلومان مظلومان دو مظلوم مرد ٹھیک ہے جی یہ تو آسان ہے اس لیے اس کو آگے چلتے آگے چلیے اب آ گیا اس میں ظرف آ گیا اس میں ظرف ہم نے پڑھے تھے نا اس میں مختلف اوزان آتے اس میں ظرف بنانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا ہم کہتے یہ تھے کہ آپ نے مظاہرے کو دیکھنا ہے بنانے کے اندر آپ نے دیکھنا ہے اگر مظاہرے کا کلمہ مفتو ہو یا ہو مظاہرے کا عین کلمہ جیسے یف الو ہو یا یف آلو ہو یف آلو مظاہرے کا عین کلمہ مفتو ہو یا مضموم ہو تو ہم نے اس کے اوپر اس میں ذات کے اوپر عین کے اوپر زبر لانا تھا اس میں ذات کے اوپر مفالون کا وزن لانا تھا اور اگر مظاہرے کا عین کلمہ مقصور ہوگا جیسے کہ یا فیلو یا فیلو اس صورت میں ہم کیا کریں گے ہم وزن لائیں گے مف علون کا وزن لائیں گے مف علون ٹھیک ہے نا مف ایلون کا وزن لائیں گے ہمیں پڑھا تھا نا یاد ہے نا مف علون مف علون مف فلان یہ آ مفلونا ہاں، یہ تھے سارے کے سارے وزن آئے تھے اچھا مف فالون فلان اور یہ سارے کے سارے وزن جو ہم نے پڑھے تھے اس میں سے مف ایلون اور مف فالون یہ دو وزن آتے ہیں اس میں ظرف کے اندر کیا آتے ہیں دو وزن آتے ہیں مف فالون اور مف فلان ہے دو وزن آتے ہیں ان مفلان اور مفالو یہ چاہیے مفل مفا آئے گا ٹھیک ہے مفل مفلان مفا تو اب کیسے وزن کیسے ہوگا اب دیکھتے ہیں مفل کا مطلب تھا مفل کا مطلب کیا تھا کرنے والا کرنے کا ایک وقت یا جگہ کرنے کے دو وقت یا جگہ اور مفائل کرنے کے سب وقت یا جگہ اچھا نقسہ راستہ میں گردان کرتا ہوں نقصہ کیا ہے مدد کرنا تو مدد کرنے کی جگہ یا مدد کرنے کا وقت کیا آئے گا منسر منسران مناسر وہی اوزان وہی ہے منصر ان منسران مناسر اور اگر میں زارابا سے کروں گا زارابا سے زارابا سے کیا ہوگا مذرب ان یز یزریبو آتا ہے نا تو وزن کیا بنے گا مفیلون والا مفیلون مفیلان مفاعلو تو تھا تو کیا آئے گا مذہب مذہبان مزارب مذہب مذہبان مزارب تو اس طرح یہ وزن بنے گے اچھا مسجد مسجد مسجد میں نے بتایا تھا نا اس میں ضرف ہے مسجد مسجد تو مسجد ان مسجدان مساجد مساجد ہم کہتے ہیں نا مساجد مسجد لیکن یہ یہاں پر آپ یاد رکھیے گا یہ سجدہ یس جدو سے آتا ہے مظاہرے کا عین کلمہ مضموم ہوتا ہے سجدہ یس جدو سجدہ یس جدو اب سرفی حضرات کو جب کوئی وہ نہیں آتا نا جب قانون نہیں لگ رہا ہوتا قانون نہیں لگ رہا ہوتا آنا کیا چاہیے تھا آنا تو چاہیے تھا مسجد آنا چاہیے تھا مسجد سجدہ یس جدو ہے نا آنا چاہیے تھا مسجد لیکن آتا کیا سب نہیں کریں گے کہیں گے کہ جی خلاف قیاس آ گئی ہے تو کہ بریک ہو رہی ہے یا اوکے یا بتائیں یہ کیونکہ یہ بات امپورٹنٹ ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی لڑکے ہونا ہوں تو اب ہونا کیا چاہیے ساجدہ اس سے مسجد آنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے وہ اب کوئی جواب نہیں رکھتے جی خلاف قیاس آ گیا یا کوئی اس طرح کی کوئی بات آ جاتی تو کہتے یہ شاز شاز ہے کا مطلب ہوتا ہے ریئر ریئر شاز یہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے تو تو خلاف ہاں، یا شاز کا لفظ استعمال کر دیتے بھی ریئر ہے یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح کی اس طرح شرح کا یش رکو سے مشرق مغرب یہ سارے کے ساتھ ارے یہاں پہ ان کی یہ ایک ہی بات آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا تو یہ اس سے جب آئے گا تو یہ کیا آئے گا مغرب مشرق وغیرہ مسجد یہ آ جاتے ہیں سارے سارے کے ٹھیک ہے تو اب ہم ذرا کرتے ہیں جی مشرق کا مطلب کیا ہوتا ہے مشرق ہے ہاں مدرسہ مدرسہ تن مدرسہ ٹھیک ہے نا مدرسہ شاز و ناطر میں جو مجھے ٹھیک ہے نا مدرسہ داراسا ٹھیک ہے نا مدرسہ تو مدرسہ تو نہ آ گیا رسو آ جائے دراصا داراسا یاد رسو درسن درسن مستر ہے تو مدرسہ تو مدرسہ بھی کیا ہو گیا پڑھنے کی جگہ درس کی جگہ اچھا جی اس میں مختلف وہ آ جائیں گے تو اس کے اندر آپ اس میں خیر اس کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کا کچھ نہ کچھ چیزیں کراتا جاؤں گا اچھا جیسے ہو گیا مسجد ہو گیا مسجد مغرب ہو گیا اس طرح اچھا جی سکانہ یس کنو سے کیا آئے گا سکانہ یس مسکن مسکن رہنے کی جگہ مسکن بھی آتا ہے یسکن سے مسکن بھی آ جاتا ہے مسکن لیکن ویسے جو رہنے کی جگہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یس یس کنو کنو سے سے مسکن رہنے کی جگہ مسکن مقفل ہے نا تلا تلا سے مطلع آپ سنتے ہو نا متلا طلوع ہونے کی جگہ جب خاص طور پہ عید کا موقع آتا کہتے ہیں یہ مطلع صاف نہیں تھا مطلع صاف تو طلوع کی جگہ جو ہے مطلب طلوع کی جگہ ٹھیک ہے نا مسئلہ سے کیا ہو مطلب رہا ہوتا ہے مسئلہ صاف نہیں تھا اس وجہ سے چاند نظر نہیں آ سکتا اس طرح وہ مختلف وہ آ جاتے ہیں اس کے اوزان آ جاتے ہیں یہ ان شاء اللہ اس میں آگے چلیے جی اس میں آلہ اس میں آلہ اس میں آلہ جو کام کرنے کے اس کا وزن آپ کو پتا کہ اس کا تو ایک ہی وزن آتا ہے مفالان فالون مفالون فالون چاہیے مفل مفلان مفائل مفلت مفلتان مفائل مفال مفالان مفائل یہ ہم نے کیے تھے نا مفل مفلان مفائل مفلت مفلتان مفائل مفال مفالان اس کا وزن جسے مضرب مضربان مظارب مضربت ان مضربتان مظارب مضراب ان مضربان مظارب یہ سارے اس کے ہم نے فائدہ بھی پڑھا تھا کہ بھی بنایا کیسے جاتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا مکراس مکراس مکراس کینچی کے لیے استعمال کرتے ہیں مکواتن مکواتن استعمال کیا جاتا ہے جی استری کے لیے مکواتن تو یہ اس طرح مختلف یہ آلے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آلے کے اور مکواتن ہاں مکواتن کے لیے بہت مکواتن اس طرح اور بھی استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے آ جائیں گے نکراس یک ریزو کا اصل مانا تھا کاٹنا یک ریزو کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا کارازا یک ریزو کاٹنا تو میکراس کاٹنے والی آلہ کاٹنے والا آلہ کینچی ہے اب آ جائیں جی آگے چلیے اس میں تفضیل کی طرف کیونکہ اس میں اب ایسی کوئی وہ نہیں ہے یہ اوزان سارے تقریباً ایک جیسے سیم ہوتے ہیں اس لیے میں اس کو وہ کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں اکٹھا کٹھائی پھر اس میں آگے ان اس کا اجرا ہو جاتا ہے اس میں تفضیل پہ آ جائیں اس میں تفضیل اس میں زیادتی کے معنی پائے جائیں اف فالو افالان افالون افعلو مونس کیا اخلو اکبر خیر اکبر اللہ اکبر ایسے ہی مونس میں سہرا کبرا یہ بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہم کہتے ہیں اکبر اکبر کی جمع کیا تھی اکابر ہم لفظ آتے ہیں بھائی اپنے اکابر کی بات مانو اپنے اکابر کی بات مانو اکابر افائل اکابر افائل اچھا جی، ذرا اب دیکھیے ذرا میں اب آپ سے پوچھوں گا آپ نے اپنے بتانا اس میں تفصیل کا وزن آتا ہے جی ہاں افالو افالان افالون فولا فولیان فولان فعال کیا آتا ہے فعلون آتا ہے ٹھیک ہے فعل اب دیکھیے دیکھیے ازربو ازربو ازربان ازربون ازاربو ول مونسمین ضرور ذرب یا زرابن ذربیاتن اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا ازاربو کون سا سیکھے ازاربو ہزار ابو کون سا سیکھا ہے اس میں تفضیل کے اندر سے پوچھتا ہوں ہزار ابو کون سا سیکھا ہے ہزار ابو میں نے ابھی ایک لفظ بولا ہے کہ ان کے پیچھے چلو ان کی بات مانو ان کی بات مانو ایک منٹ میرا ایک کال ہے السلام علیکم اللہ کا جو شکار کے بارے میں تھا وہ تو ان کو ہاں، مسلمانوں کے لیے تو کوئی وہ نہیں ان کے لیے ہم تو جب مرضی کرنا چاہیں وہ تو ان کو منع کیا گیا تھا جو مچھلی والے تھے ان کو خاص طور پہ وہ بھی خاص ان کے لیے منع کیا گیا تھا یوم سخت والے ہاں تو ہمارے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی جی تو آ گیا جی یہ آ آ گیا گیا فائل جمع نے لکھ بھی دیا جمع منتحل جموں یہ انشاءاللہ اللہ بات ہوگی جمع متحل جموں کسے کہتے ہیں ان شاء اللہ بات ہوگی اپنے اپنے وقت کے اوپر جمع جمع منتحل جموں جمع کی جمع یعنی جمل جمع اچھا جی زورابن کون سا سیکھا ہے زورابن زورابن زورابن کون سا سیکھا ہے اس میں تفصیل میں سے جمع مانس اس میں تفصیل جمع مانس اس میں تفصیل ٹھیک ہے نا میں نے کیا نا ضربا ضربیان ضربیات ان ضربن ضربا ضربیان ضربیات ان ضربن بشرا کیا بشرا بشرا بشرا ہاں بشرا پولا کا وزن آتا ہے نا بشرا ہاں ویسے خوشخبری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اوشا اچھا وہ جو آپ کا ہے نا ماضی کا کوشچن کالا یا پولو سے جو آتا ہے کالا یا سے کاگی کردانے آئیں گے ٹھیک ہے نا اب پریشان پریشانی ہونا کالا کی کردان کالا والی کردان جو ہے وہ تو آئے گی پتہ چلے گا جب ہم اجبک پڑیں گے آگے کالا کالا کالو کالا کالا کلنا کلنا آئے گا کلتا کلتما کلتم کل کلتی کل تننا کل تو کلنا وہ فوراً تبدیل ہوتی ہے جیسے قواعد لگتے ہیں قانون لگتے ہیں جسے یقول نہ اقول نہ وہ ادھر وزن تبدیل ہوتے ہیں ساری کچھ چیزیں وہ وقت کے ساتھ آئیں گی تو کہہ رہا ہوں ان پہ جانے سے پہلے یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہیں یہ تو آسان آسان ہے تو بالکل بچوں والی باتیں آگے چل کے پتا چلے گا اب اس میں انہوں نے وائس اوکے انہوں نے خیر اب عربی کی بھی وہ لے لے لیے ضرورت نہیں تھی وہ اچھا اب میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں مبالغہ اس میں مبالغہ اس میں مبالغہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس میں مبالغہ میں کیا ہوتا ہے یعنی مستری معنی کی زیادتی یعنی معنی کی زیادتی پائی جائے اس میں مبالغہ کی مستری معنی کی زیادتی پائی جائے اللہ اللہ علامہ علامہ کیا ہوتا ہے مبالغہ ہوتا ہے علامہ بہت جاننے والے ایسے فعال کا وزن ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی یہ بڑا سفاق آدمی ہے یہ بڑا سفاق آدمی ہے مطلب کیا ہے صفاق صحیح لفظ صدیق ہوتا ہے صدیق صدیق کیا ہوتا ہے بہت سچا ایک ہوتا ہے صدیق ایک ہوتا ہے صدیق وہ دوست ہوتا ہے اچھا اور صدیق وہ کیا ہوتا ہے یہ مبالغے کا سیگا ہے صدیق بہت سچا ٹھیک ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کیا حضرت ابو بکر صدیق سمجھ رہے ہیں بات کو تو وقت جو لقب دیا تھا نا ملا تھا جی، صدیق کا جس وقت معراج کا واقعہ پیش آیا تھا معراج کے واقعے کے بعد پھر وہ بنا ہاں دال میں ہو گئی صدیق صدیق بہت سچا ایسے ہی اللہ کے لیے ہم لفظ کرتے ہیں قیوم قیوم قیوم کیا کیا مطلب ہوتا ہے قیوم خوب قائم رہنے والا قیوم دال ڈبل ہو جاتی نا صدیق کا مطلب آ تو ڈبل ہوگی نا صدیق قائم رہنے والا قائم رکھنے والا قیوم ایسے ہی فعول کا وزن آتا ہے قدوس قدوس کا اللہ کا نام ہے بڑا پاک قدوس ایسے ہی فاول فاول فاول فاروق حسم اور فاروق کا زیادہ نام فاروق کا کیا مطلب بہت فرق کرنے والا فاروق اس کے مختلف اوزان آتے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہو جائیں گے ایسے سطح مشبہ ہوتی ہے بس خیر یاد نہ بھی کریں یہ میں ایسے کروا رہا ہوں ویسے بک میں نہیں ہے اس کے اندر یہ اس میں ہیں سب کے اندر ہیں اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا چیز چل رہی ہے کی چند اوزان ہوا کرتا تو ان اگلے سال آ جائیں گے اگلے سال ان جب پڑھیں گے علم سیکھا وہاں پہ یہ ساری چیزیں آ جائیں گی ہر چیز تو ایک وقت نہیں ہوتی تو وہ آ جائیں گے باقی اس میں فائل سب سے مشبہ وغیرہ میں نے وہ بھی وہ کرا دیا تھا اس میں والا اچھا ہاں